اللہ ضلع تعالیٰ نے شا فرمایا قد افلح المسلمون بے شک کامیاب ہوئے خاص ایمان الذين هم في صلاتهم خاشعون وہ جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیا مقدمہ میں فلق اور کامیابی اور نجات کا طریقہ بیان کرنا ہے فوج و فلح کا راستہ کیا ہے وہ اس آئے مقدسہ میں ذکر ہوا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے ایمان لانے والے وہی کامیاب اور کامیاب پھر آگے اتنی ان کی نشانی ان کے اعمال ذکر ہو رہا ہے اور ایمان لانے والے وہ ہیں کہ جو اعمال صالحہ اور نیکی اور بھی کرتے ہیں یہاں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کا ذکر فرمایا اعمال کا ذکر بعد میں فرمایا یعنی ایمان کو مقدم رکھا اور اعمال کو موقف رکھا میں جو ہے بات کا واضح طور پر ذکر اور بیان ہو گیا کہ ایمان ایمان جو ہے وہ سب سے پہلے ایمان دار و مدار ہے اور ایمان جو ہے وہ بنیاد ہے ایمان جو ہے وہ بنیاد ہے اور اعمال جو ہیں وہ اسی وقت قابل قبول ہوں گے اعمال جو اسی وقت مقبول ہوں گے جبکہ ایمان ہوگا عمل کرنے والا جب ظاہر ایمان نہیں تو اس کے عمل کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا کتنے ہی جو ہے وہ روزے رکھے کتنی ہی نماز سننا پڑھے کتنے ہی جو ہے نیک عمل کیوں نہ کرے تو اس کے یہ سارے اعمال بنے اس وجہ سے اللہ کے یہاں مقبول اور کوئی مقد نہیں رکھتے اور وہ قبول نہیں ہوتے کہ وہ صاحب ایمان ایمان جو ہے وہ بنیاد ہے اور ایمان کے بغیر ہمارے ہے بالکل ایسے ہی ہیں جیسے کہ آپ کسی مکان میں کوئی روزن ہو بہت چھوٹا سا سوراخ ہو اور اس میں جب دھوپ پڑتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ بہت مہین ذرے اور بہت مہین اور باریک غبار کا اس روزن سے جو ہے یعنی نظر آتا ہے تو یہی حال جو ہے ان لوگوں کا ہے کہ جو ایمان نہیں لائے اور عمل عمل کیے جا رہے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں جو ہے وہ بالکل ہوا میں منصور ہے ہوا میں بکرے ذرات کی طرح ہے یعنی ان کی کوئی قدر و منصورت ہے ان کی کوئی وقت نہیں اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ قدیم نہ علامہ عمل عمل فضا اللہ ہوا منصورہ جو ہم نے ان لوگوں کے عمال ہوا منصورہ کر دیے ہوا میں اور جو ہے غبار اور دھوپ میں بکھرے ہوئے ذرات کی طرح کر دیے یعنی وہ ہمارے ہاں قابل قبول نہیں اس لیے کہ ان کی بنیاد نہیں ایمان نہیں جب تک وہ ایمان نہیں لاتے تو ان کے اعمال جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جو ہے وہ قبولیت کا مرتبہ نہیں پاتا تو اس لیے ایمان کو پہلے ذکر کیا اور عمل کو جو ہے بعد میں ذکر کیا <coughs> پھر آپ یہ بھی یہاں فرق سمجھ لیں کہ ایمان اور عمل میں کیا فرق ایمان تو ایک ایسی نعمت ہے ایمان تو ایک ایسی دولت ہے کہ ایمان لانے کے بعد ہر وقت ایمان صاحب ایمان کے ساتھ رہتا ہے کسی وقت جدا نہیں ہوتا وہ کچھ لوگ کچھ بھی کر رہا ہو جہاں کہیں بھی ہو ایمان اس کے ساتھ رہتا ہے ایمان کبھی ختم نہیں ہوتا ہے جب ایمان لے آیا تو شخص سچے دل سے اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین کر لیا اور صرف دل سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتقاد کر لیا اور اس کی تصدیق جو ہے دل سے اس نے کی تو اب ایمان اس وقت سے جو ہے اس کے ساتھ ہو گیا اور کسی وقت جدا نہیں وہ نماز پڑھ رہا ہے تب بھی ایمان اس کے ساتھ ہے نماز نہیں پڑھ رہا ہے ایمان اس کے ساتھ ہے کسی لمحے جو ہے ایمان صاحب ایمان سے جو ہے وہ علیحدہ نہیں ہوتا ہے الگ نہیں ہوتا ہے وہ جدا نہیں ہوتا بلکہ ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے جبکہ عمل کا یہ حال ہے کہ جب تک کوئی عمل انجام دے رہا ہے تو وہ عمل اس کے ساتھ ہے لیکن جب وہ عمل مکمل کر لیا تو اب جو ہے وہ عمل اس اس سے, سے جو ہے وہ ختم ہو گیا وہ مکمل ہو گیا نماز ایک شخص پڑھ رہا ہے جب تک نماز ادا کر رہا ہے جب تک اس نے نماز ادا نہیں کی کامل نہیں کی اس کو تکمیل تک نہیں پہنچایا اس وقت ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے نماز میں ہے جب نماز مکمل کر لی اس نے تو اب جو ہے وہ نماز اس کی مکمل ہوگی ختم ہوگی قرآن کریم پڑھ رہا ہے جب تک وہ پڑھ رہا ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ قرآن کریم پڑھ رہا ہے لیکن جب قرآن نہیں پڑھ رہا ہے قرآن اس نے پڑھنا بند کر دیا قرآن اس نے مکمل کر لیا اور تلاوت ختم کر دی تو اب کوئی اس کو یہی نہیں کہے گا کہ یہ قرآن کریم پڑھ رہا ہے برس ایمان کے ایک صاحب ایمان جو ہے وہ جب تک جو ہے نماز پڑھ رہا تھا تو وہ سوچ بھی وہ مومن نماز اس نے ختم کر دی نماز پڑھ لی مکمل کر لی تب بھی جو ہے وہ مومن اس لیے کہ ایمان ہر وقت ساتھ رہتا ہے برک عمل کے عمل جو ہے جب تک جو ہے وہ کرتا ہے اس وقت تک جو ہے وہ عامل ہوتا ہے عمل مکمل کر لیا ختم کر دیا تو اس کا وہ عمل اس وقت کا جو ہے وہ ختم ہو گیا یہ فرق ہے ایمان اور عمل میں ایمان صاحب ایمان کے ساتھ ہر وقت جو ہے وہ رہتا ہے اور کسی وقت جدا نہیں ہوتا اور عمل جو ہے وہ یعنی مکمل کر لیتا ہے فارغ ہو جاتا ہے تو وہ عمل ختم ہو جاتا ہے تو بس یہ جب فرق سمجھ لیا تو اب آپ یہاں پہ یہ بھی سمجھ لیں کہ ایک وہ شخص کے جو ایمان لایا ہی نہیں ہے اس نے ایمان قبول ہی نہیں کیا ہے اس نے جو ہے توحید و رسالت اور ارکان دین کو مانا ہی نہیں ہے وہ اس کا منکر ہے تو یہ بہت بڑا مجرم ہے اور ایک وہ شخص ہے کہ جو ایمان تو لے آیا ایمان اس نے حاصل کر لیا وہ صاحب ایمان ہو گیا مومن ہو گیا لیکن ابھی جو ہے وہ عمل نہیں کرتا اس نے عمل نہیں کیا نماز نہیں پڑھ رہا ہے وہ روزے نہیں رکھ رہا ہے وہ دیگر جو ہے تعات نہیں کر رہا ہے تو اب جو ہے یہ شخص بھی مجرم ہے لیکن ایک وہ شخص کے جو ایمان نہیں لایا وہ اور اس ایمان لانے والے نے ایمان ایمان لے آیا اور ایمان جو ہے وہ قبول کر لیا اس کے بعد جو ہے اس نے عمل نہیں کیا تو جو ہے اس میں اور اس دونوں مجرم ہیں لیکن جو ایمان نہیں لایا وہ ایسا مجرم ہے کہ اس کو بھی سزا ملے گی ایمان لانے کے بعد جو ہے نماز نہیں پڑھی روزہ نہیں رکھا اس کو بھی سزا ملے گی لیکن ان میں ذرا فرق دونوں میں فرق فرق یہ ہے کہ جس طرح سے کہ صاحب ایمان سے ایمان کسی وقت جدا نہیں ہوتا جب تک کہ وہ مناسب ایمان کوئی عمل نہیں کرتا کوئی کام نہیں کرتا فوراً اور فیلن تو یہ شخص جس کو سزا ایسی ملے گی ایسا مجرم ہے کہ اس کو دائنی سزا ملے گی وہ جہنم ہے ہمیشہ جو ہے وہ جہنم میں رہے گا جس طرح سے اس نے ایمان قبول نہیں کیا تو اس کی سزا جو ہے وہ اس کو ہمیشگی جہنم کی صورت میں ہوگی اور ایک وہ شخص جو ایمان تو لے آیا تھا لیکن نماز نہیں پڑھی روزہ نہیں رکھا اور اسی طرح سے دوسری جو ہے اس نے برائیاں کی وہ دوسرے اس کو حضور اس نے جو ہے اختیار کیے تو اب سزا اس کو بھی ملے گی لیکن ایمان تو اس کے ساتھ ہے ایمان تو اس سے جدا نہیں ہوا تو اس کو سزا ملے گی اس کو سزا اتنی ملے گی جتنا کس نے جرم کیا ہمیشگی جو ہے اس کے لیے جہنم نہیں ہوگی اس لیے کہ ایمان اس کے ساتھ ہے تو اب جتنا جرم تھا اس جرم کے مطابق اس کو سزا ملے گی اور اس جرم کی سزا پا کر پھر جو ہے اس کو جہنم سے نکال لیا جائے گا جنانچہ جو ہے فرمایا کہ منہا من قال لا الہ الا اللہ اللہ تبارک وطالعہ فرماتا ہے کہ مجھے قسم ہے کہ میں اس جہنم سے نکال لوں گا اس بندے کو بھی جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا تو اب یہ اس لیے ہوا کہ اس کے دل میں ایمان تو تھا ایمان اس سے جدا نہیں ہوا تھا بد عملی اس نے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی سرکار عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکام کی خلاف ورزی اس نے کی تو اس کی سزا ملی اور اس کی سزا نے پالی تو چونکہ ایمان اس کے ساتھ تھا تو اس کو جہنم سے نجات مل جائے گی کیونکہ اس کے پاس جو بنیاد ہے مدار ہے تو مجرم دونوں تھے لیکن ایک مجرم ایسا تھا کہ جس کے ساتھ جو ہے یعنی ہمیشگی کی جو ہے وہ جرم ہونا اس کا ثابت ہو گیا اور ایک مجرم وہ تھا کہ جس کے ساتھ ایسا جرم نہیں کہ جو اس کے ساتھ جو ہے وہ یعنی ہمیشہ رہا ہو ہاں البتہ عمل جو ایمان کا تقاضا تھا وہ اس نے پورا نہیں کیا تو اس لیے جو ہے اس کو اتنی سزا ملے گی اور اتنی سزا پا کر جو ہے بہرحال وہ جو ہے جہنم سے نجات پا لے گا تو ایمان بنیاد تھی اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعمال سے پہلے جو ہے ایمان کا ذکر کیا تد افلح المؤمنون کامیاب ہو گئے ایمان لانے والے اور پھر فرمایا کہ وہ ایمان لانے والے کون ہیں اللہ دین کی فلاط ان وہ ایمان لانے وہ ہیں لانے والے وہ ہیں کہ جو اپنی نمازوں میں خصوص کرتے ہیں یعنی بہت ہی توجہ اور ان کے ساتھ اور اس کے آداب اور اس کے تقاضے پورے کر کر جو وہ نماز ادا کرتے ہیں یہ نہیں کہ جناب جو ہے نماز پڑھنے آئے اور جیسی پڑھی پڑھ لی نہیں بلکہ اس کے تمام آداب اس کے تعدیل ارکان ایک رکن سے دوسرے رکن کی منتقل ہونے کے درمیان وہ جو ہے وقفہ کر کر سکون کے ساتھ وقار کے ساتھ اطمینان کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور اپنا اپنے خیالات اور اپنی توجہ جو ہے نماز کی طرف رکھتے ہیں تو یہ وہ وہ, وہ حضرات ہیں یہ وہ صاحب ایمان ہیں کہ جو جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک یہ صاحبان ایمان کامیاب ہو گئے لیکن آج ہمارا حال کچھ ایسا ہے کہ ہماری ان اعمال صالحہ سے اس قدر بے رخی ہے اس قدر عدم توجہی ہے ہم ان کو معمولی جان کر ان اعمال کے کیا جو ہے احکام ہیں شریف جو ہے وہ تقاضے کیا ہیں کبھی نہ ہم پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں نہ کبھی ہم جو پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں نہ کبھی ہم جاننے کے لیے جو ہے اس کی طرف توجہ کرتے ہیں بس جو ہے جیسا یعنی سمجھ لیا اپنی سمجھ کے مطابق جو ہے وہ پڑھ لیتے ہیں اور بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں یہی وجہ ہے کہ ہمیں نماز کے مسائل نہیں آتے ہمیں جو ہے روزے کے مسائل نہیں آتے نماز روز آنا پانچ وقت کی ہے پانچ وقت فرض ہے نماز پنجگانا ہم پر جو ہے ہر روز فرض ہے لیکن اگر پوچھا جائے ہم اس مجمے میں اگر پوچھیں کہ نماز میں کتنی شرائط ہیں جو نماز سے پہلے پوری کرنی ہوتی نماز میں کتنے فرائض ہیں جو نماز کے اندر ہمیں ادا کرنے ہوتے ہیں نماز میں کتنے واجبات ہیں کتنی صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں سرد سہ واجب ہو جاتے ہیں کتنی صورتیں ایسی ہیں جن میں نماز جو ہے وہ دوبارہ پڑھنا پڑتی ہیں کتنی صورتیں ایسی ہیں کتنے احکام ایسے ہیں کہ جن میں نماز جو ہے وہ فاسد ہو جاتی ہے اللہ ماشاء اللہ اکثریت ہماری ایسی جو ہے نکلے گی کہ جن کو جو ہے موادیات ہی کا علم نہیں یہی یہ کیا ہے یہ ہماری جو ہے اس اہم عبادت سے جو ہے یعنی عدم تبدیلی غفلت ہے اور سستی اور کاہلی ہے کہ ہم آتے ہیں نماز کو جس طرح سے پڑھنا چاہیے اس طرح سے نہیں پڑھتے توجہ کہیں اور ہوتی ہے ذہن کہیں اور ہوتا ہے خیالات کہیں اور ہوتے ہیں ہم اپنے جو ہے کاروبار دنیا میں مصروف رہتے ہیں مسجد میں بھی ہمیں جو ہے اپنا ذہن خالی کرنے کی جو ہے وہ توفیق نہیں ہوتی مسجد میں بھی ہم جب نماز کی حالت میں ہم ہوتے ہیں اس وقت بھی ہمیں اپنے ذہن کو اپنے اور دنیاوی خیالات سے بچانے کی کوئی جو ہے وہ ترکیب نہیں ہم سوچتے ہیں اور نہ اس پر عمل کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہے تو ایک لطیفہ لیکن حقیقت کچھ ہمارے ساتھ یہی ہے ایک صاحب نماز پڑھ رہے نماز پڑھتے پڑھتے جو ہے جناب سر صاحب کر لیا جو صاحب دیکھ رہے تھے انہوں نے یہ جب نماز سے فارغ ہو گئے تو پوچھا کہ بھائی کیا وجہ ہوئی تم نے صاحب کیا خیریت تو تھی کہنے لگے کیا کچھ بھول گئے تھے نہیں نہیں کوئی خیریت تھی بھولا والا کچھ نہیں تھا بس یہ ہوا کہ نماز کے دوران جو ہے وضو ٹوٹ گیا تھا صاحب کر لیا یہ حال ہے ہمارا کہ بتلائی نماز یعنی تو وضو وضو ٹوٹ گیا اور صاحب سے جو ہے وہ نماز پوری جب وضو ٹوٹ گیا تو وہ نماز ہی کہاں باقی رہی یعنی یہی ادمر کر رہا تھا کہ ہمیں تو شرائط تک کا علم نہیں کہ شرائط کا مطلب کیا ہے شرائط کا مفہوم کیا ہے شخص کسے کہتے ہیں اور اس کو کب پورا کرنا ہوتا بالکل ہم جو ہے بالکل غافل ہیں تو یہ یہ ہمارا حال ہے ہاں ہمیں جن چیزوں سے دلچسپی ہے اس کے بارے میں دیکھیں ہم جو ہے رات دن ایک کر دیتے ہیں یہ ہمارا دنیا سے شغف دنیا سے اتنا تعلق ہے دنیا سے اتنا ہمارا انہماک ہے جب تک ہم دنیا کے معاملے میں ہم جو ہے اس کو جان نہیں لیتے کہ یہ ہمیں یہ دنیا کا کام کس طرح سے کرنا ہے اس وقت تک ہم چین سے نہیں بیٹھتے ہیں لیکن یہ ہماری جو ہے دینداری اور ہمارا ایمانی معاملہ اور ہمارا عملی معاملہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی یہ جانا ہی نہیں یہی یہ کیوں اس لیے کہ ہم نے نماز روزہ زکات حج یا ارکان سمسا اور دیگر جو ہے ہم نے دین کی ضروری باتوں کو بہت ہلکا پھلکا جانا ہوا ہے بہت معمولی سمجھا ہوا ہے اس کے لیے جو ہے ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں تو آج دیکھ لیں کہ ہمارا نمازوں پر کیا نمازوں کا جو ہم پر اثر ہے وہ کیا ہے نماز کا نماز کا جو اثر ہم پر مرتب ہونا چاہیے وہ اثر جو ہے کہاں ہم پر مرتب ہے کیا آج نمازوں میں وہ اثر باقی نہیں رہا کیا نمازیں وہ نہیں رہی جو دور رسال میں پڑھی گئی جو دور صاحب میں پڑھی گئی نمازیں تو ظاہراً وہی ہیں ہم جو ہے نماز کو بظاہر اسی طرح سے ادا کر رہے ہیں تقدیر تحریمہ بھی کہہ رہے ہیں ہاتھ باندھے ہوئے بھی ہیں اور رکو میں بھی ہیں سرجری سب کچھ کر رہے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ نماز جس طرح سے پڑھنا چاہیے ہم اس طرح سے نہیں پڑھ رہے ہیں نماز کا اثر ہم پر کیا مرتب ہونا چاہیے قرآن کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں قرآن کریم میں اللہ تبارک مطالعہ نماز کے نماز والے نے فرمایا ان فلا تنہا پہنچائی و بے شک نماز جو ہے ہر برے کام سے روکتی ہے اور ہر جو ہے ناپسندیدہ عمل جو اللہ اس کے رسول کی اور شریعت میں جو ہے ممنوع ہے اور شریعت میں جو ہے وہ منظور نہیں اللہ کے یہاں جو ہے وہ پسندیدہ نہیں اللہ کے رسول کے یہاں جو ہے وہ قابل قبول نہیں اور اللہ اس کے رسول نے اسے منع فرمایا ہے نماز جو ہے وہ ان تمام باتوں سے روکتی ہے فوج اور منقراج سے باز رکھتی ہے نمازی کو لیکن کیا وجہ ہے آج کہ نماز پڑھ رہے ہیں نماز پانچ وقت پابندی سے پڑھ رہے ہیں لیکن دیکھا جائے تو جناب جو دوسرے وقت میں جو ہے وہ نماز پڑھنے والا برائی کرتا ہوا نظر آتا ہے برائی کا مرتکب ہوتا ہے تو کیا یہ کہا جائے گا کہ اللہ تبارک بتایا بتانا کہ یہ فرمان ماض اللہ غلط ہے کہ نماز کا جو اثر تھا وہ نمازی پر جو وہ مرتب نہیں ہوا نہیں نمازوں میں تو وہی اثر ہے نمازیں تو وہی ہیں جو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی نماز تو وہی ہے جو صحابہ اکرام نے پڑھی نماز تو وہی جو ہمارے اسلاف نے پڑھی لیکن ہم اس کے مطابق جو ہے وہ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں حضرت حاطم آسم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو بڑے کاملین بزرگان دین میں سے گزرے ان سے جب پوچھا گیا کہ حضرت آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں یعنی طریقہ پوچھا انہوں نے فرمایا کہ نماز میں ایسے پڑھتا ہوں کہ میں جو ہے ظاہری وضو بھی کرتا ہوں اور باطن کا وضو بھی کرتا ہوں اور اس طرح سے نماز پڑھتا ہوں کہ خانہ کعبہ میرے سامنے ہوتا ہے دائیں طرف میرے جنت ہوتی ہے بائیں طرف میرے جہنم ہوتی ہے اور میری پشت کے پیچھے جو ہے وہ ملک الموت ہوتا ہے اور بھی بہت سی باتیں بیان فرمائی تو فرمایا کہ اس طرح سے میں نماز ادا کرتا ہوں تو کیا آج ہم نمازیں جو پڑھ رہے ہیں کیا ہمارے ذہنوں میں کبھی جو ہے یہ تصورات ہوتے ہیں کیا ہم جو ہے کبھی اپنے آپ کو جو ہے خیالات حافظہ اور خیالات دنیاوی سے کبھی ہم اپنے آپ اپنے ذہن کو خالی کرنے کی کوشش کرتے ہیں خیالات سے مفر نہیں ہیں کوئی بھی شخص جو ہے وہ کتنا ہی جو ہے وہ مرتبے پر پہنچ گیا ہو خیالات ضرور آتے ہیں لیکن ہونا یہ چاہیے کہ جناب جب خیال آئے تو ہمیں فوراً جو ہے جھڑک دینا چاہیے ہمیں فوراً جو ہے یہ تصور کرنا چاہیے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں یہ کہاں میں دنیا کے کاروبار میں جو ہے سوچنے لگا کہاں میں یہ سوچنے لگا میرا اتنے لوگوں پر قرضہ ہو گیا ہے مجھے اتنا مال فلاں سے خریدنا ہے مجھے جو ہے بچوں کے لیے یہ لینا ہے مجھے گھر گھر والوں کے لیے یہ خریدنا ہے یہ خیال آتے ہی اس کو جو ہے ذہن کو اپنے اپنی کو یعنی بچائیں اور اس کو برا سمجھیں یہ نہیں کہ خیالات میں یہ لگے ہیں تو جناب آخری دو رکعت نفل جو پڑھی ہیں اس وقت تک ہمارا خیال جو وہ جاری و ساری رہے ایسا نہیں ہونا چاہیے اس کو برا سمجھنا چاہیے حضرات صحابہ اکرام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا تھا حضور ہم نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھتے پڑھتے ہمیں گھر کا خیال آ جاتا ہے بچوں کا خیال آ جاتا ہے کاروبار کا خیال آ جاتا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا یہ بات ہے فرمایا کہ کیا تمہیں جو ہے یہ خیالات جو نماز میں آتے ہیں اچھے لگتے ہیں اور اس کی حضور ہر اچھے نہیں لگتے بہت برا لگتا ہے بہت ہی جو ہے طبیعت جو ہے وہ بڑی جو ہے جگرگو ہو جاتی ہے اور میں کہ بس یہی تو ایمان اس کو جو ہے تم اس یعنی خیالات میں نہیں رکھتے ہو برا سمجھتے ہو فوراً خیالات سے اپنے آپ کو جو ہے وہ پھر بچاتے ہو تو یہ یہی ہونا چاہیے یہ کوشش ہونا چاہیے یہی اور یہ نہیں کہ بھائی کہنے لگ جائیں ارے بھائی کیا نماز پڑھیں ہم تو جو ہے جناب نماز پڑھتے ہیں تو یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے یہ سوچنے لگ جاتے ہیں بھول ہو جاتی ہے دو کی بجائے تین پڑھ جاتے ہیں تین کی بجائے چار پڑھ جاتے ہیں ایسی نماز پڑھنے سے کیا فائدہ ایسا ہر چیز نہیں سوچنا چاہیے یہ سمجھنا چاہیے ایک شخص نے اپنے شیخ سے ایک مرید نے اپنے پیر سے کے حضور ایسی نماز پڑھ کر کیا کریں ہم کہ جس میں جو ہے ایسے ایسے خیالات آ جائیں تو فرمایا کہ بھائی نماز پڑھنا پھر بھی مت چھوڑو نماز ترک نہیں کرو یہ بتلاؤ کہ جب تم کھانا کھاتے ہو تو کھانا کھاتے ہوئے مکھیاں آ جاتی ہیں کھانے پر تو کیا تم اچھا سمجھتے ہو بولے نہیں تو فرمایا کہ جس طرح سے تم مکھیوں کو ہٹاتے رہتے ہو کھانے سے جدا کرتے رہتے ہو ہلاتے رہتے ہو تو بس اسی طرح سے نماز جب پڑھو اس قسم کے خیالات جب آئیں تو فوراً جو ہے وہ نماز کا تصور کرو فوراً جو ہے وہ اپنے ذہن سے نکالو پھر نماز میں مصروف ہو جاؤ اللہ تعالیٰ اسی کو قبول فرمانے والا ہے تو ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ کم از کم جو ہے ہمیں ظاہری طور پر ہم جو نماز پڑھتے ہیں اسی میں جو ہے کم از کم اتنا تو ہمیں جو ہے خیال کرنا چاہیے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں دنیاوی خیالات کی طرف متوجہ نہ ہو آ جاتے ہیں فوراً جو ہے ذہن سے ان سے بچانے کی کوشش کرنا چاہیے اور دعا کرنا چاہیے خلوص نیت کے ساتھ جو ہے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس کا یہ حکم پورا کرنا چاہیے تو یقیناً قرآن کے بیان کے مطابق جو ہے وہ یقیناً کامیاب ہیں تب اسلحل منون اللہ کے انخاچ ہو بے شک وہ صاحبان ایمان کامیاب ہو گئے کہ جو جو ہے وہ ایمان لائے اور وہ نمازیں پڑھتے رہے نماز میں خوشو اور خزو رکھتے رہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس طرح سے نماز پڑھنے کو عطا توفیق نہ فرمائے روانہ الحمد للہ رب العالمین